مدد کرتا تازے پھل توڑنے میں معصوم ہرنوں کی حفاظت کرتا جب ماں ہرنی باہر ہوتی اور خرگوش کی مدد کرتا دریا پار کرنے میں روبی کا گھر تھا ایک بہت بڑا اور مضبوط درخت وہ جنگل کے بیچو بیچ اگا ہوا تھا ہر جانور کو یہ علم تھا کہ اگر روبی کہیں اور نہیں مل رہا تو وہ درخت پر بیٹھا ہوگا اور اپنی بانسری بجا رہا ہوگا رابی کے بارے میں یہ ایک اور خاص بات تھی وہ اپنی بانسری پر بہت میٹھی دھنے بجاتا تھا تو تم یہاں ہو روبی کچھوا تمہیں تلاش رہا تھا اسے تمہاری ضرورت ہے اس کی مدد کرو اس کے راگ میں ختم کرنے پر میں قیاس لگا رہا ہوں مطلب او ہاں اس نے کل مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا چلو چلیں مجھے ایک بات بتاؤ تم ہمیشہ اسی جگہ پر باسوری کیوں بجاتے ہو مجھے نہیں پتا یہ درخت مجھے بہت پسند ہے اور تم شاید سوچو کہ میں پاگل ہوں پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ درخت میری سنتا ہے اوہ ہاں، تم صحیح ہو کیا تم بھی ایسا محسوس کرتے ہو نہیں میرا مطلب تم صحیح ہو میرے خیال سے تم پاگل ہو پر رابی صحیح تھا درخت یقیناً اس کی موسیقی سنتا تھا یہ ایک ایسا راز تھا جس کا علم رابی کو بھی نہیں تھا موسیقی درخت کی روح کو چھو گئی تھی وہ بہت ڈوب کر اس دھن کو سنتا اور اسے بہت مسرت ہوتی کہ روبی ہر روز وہ دھن بجاتا ہے ایک دن جب روبی درخت پر سویا ہوا تھا تو نیچے ایک دل ہلا دینے والا شور ہوا وہ, وہ کیا ہے زلزلہ زلزلہ یہ شخص ہے کون

میں نے بہت دن ضائع کیا ہے کشتی کے لیے مضبوط سہارے کی تلاش میں اور تم اس درخت کے مالک نہیں ہو میرا وقت ضائع نہ کرو رابی ایک مند بندر تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لکڑہارے کو خوف زدہ کر کے بھگا دے گا میں نے تمہیں روکنے کی بہت کوشش کی پر میرے خیال سے تمہیں اپنی تقدیر بھگت نہیں پڑے گی اس کے کیا معنی ہیں کیا تمہیں علم نہیں ایک بوڑھے شخص کی روح اس درخت پر رہتی ہے وہ یہاں برسوں سے ہے اگر تم اس درخت کو کاٹ کر گرا دو گے تو ذرا بتاؤ وہ کہاں جائے گا یقیناً وہ تم پر ہی سوار ہو جائے گا سوچ لو مجھ پر سوار ہو جائیں گے ظاہر سی بات ہے کیونکہ تم ہی وہ شخص ہو جو اس درخت کو کاٹ رہا ہے کیا تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو میں تمہاری سوچ سے زیادہ دانش مند ہوں میں اس جھوٹی کہانی میں الجھنے والا نہیں ہوں اب دفع ہو جاؤ یہاں سے رابی اپنا گھر بچانے کے لیے بےتاب تھا جیسے ہی یہ لکڑہارا مشروف ہو گیا رابی درخت پر چڑھا اور سیدھا چوٹی پر گیا اس نے خود کو گھنے پتوں میں چھپا لیا اور چیخنے لگا تمہیں میرے گھر کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے ہوئی کیا کون ہے یہ اگر تم میرے گھر کو تباہ کرو گے تم مجھے آ کر تمہارے ساتھ رہنا پڑے گا <laughs> میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اے انسان بندر صحیح کہہ رہا تھا فکر مت کرو ہے انسان ہم اچھے دوست بنے رہیں گے <laughs> جلدی کیا ہے میرے دوست تمہاری کشتی کا کیا ہوا جب روبی لکڑہارے پر ہنس رہا تھا وہ درخت زندہ ہو گیا روبی ہاں کیا تم سچ مچ کسی بوڑھے شخص کی روح ہو بولو تو کیا میں اس پورے وقت ایک شخص کی روح پر سو رہا تھا اور تشریف رکھے ہوئے تھا <laughs> نہیں روبی میں کسی بوڑھے شخص کی روح نہیں ہوں میرا مطلب میں بوڑھا تو ہوں پر میں اس درخت کی روح ہوں تمہاری موسیقی نے مجھ میں جان ڈال دی تم ایک مند بندر ہو روبی اور میں تمہارا شکر گزار ہوں تم نے مجھے لکڑہارے سے بچایا ہے لو اسے بطور شکر گزاری کا تحفہ سمجھ کر قبول کرو ایک گھنٹی یہ کوئی معمولی گھنٹی نہیں ہے یہ ایک تلسمی گھنٹی ہے جب بھی تم اسے بجاؤ گے آسمان اپنے تلسم سے تمہیں تازے پھل کھانے کے لیے مہیا کرائے گا اوہ بہت خوب جی میری مدد کرے گی اور جنگل کے تمام جانوروں کی بھی ہاں یہ کرے گی پر یہ یاد رکھنا کہ تم اس گھنٹی کو دن میں صرف ایک مرتبہ ہی بجا سکتے ہو میں یہ یاد رکھوں گا شکریہ اے درخت رابی جنگل میں بھاگ گیا اپنے دوسرے دوستوں کو بلانے کے لیے پگلیٹ لومڑیوں ہاتھی یہاں سب لوگ آ جاؤ کیا ہوا رابی میں نہا رہا تھا نے پورا واقعہ تفصیل سے سنایا سارے جانور حیرت زدہ ہو گئے وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ درخت کی روح زندہ ہو گئی ہے تم نے بالکل صحیح کام کیا رابی ہم سب کو تم پر بہت ناز ہے انسانوں کو دو مرتبہ سوچنا چاہیے درخت کاٹنے سے پہلے اگر جنگل نہیں رہیں گے تو بارش بھی نہیں ہوگی یہ حقیقت ہے پر میں گھنٹی کے بابت زیادہ بےتاب ہوں کیا یہ کام کرتی ہے ہمیں اسے آزمانا ہاں، ہاں، آزمانا چاہیے چاہیے ہمیں اسے پھل برسانے دو رابی بھی بےتاب تھا اس نے فوراً گھنٹی بجائی اور فوراً سے پیشتر اس سے پھل برسنے لگے وہاں تھی نارنگیاں ناشپتیاں سیب انانس جو آسمان سے گر رہے تھے سبھی جانور بہت خوش ہوئے لومڑی دوڑ کر گیا اور پھل توڑنے کے لیے ٹوکری لے کر آیا ہاتھی نے اپنی سنڈ میں ایک انانس پکڑ لیا اور اسے کھایا جبکہ روبی نے بس اپنا منہ کھولا ایک ناشپتی کھانے کے لیے جانوروں نے طبیعت سے کھایا اب تازے پھل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں یہ سچ تھا روزانہ روبی بس اپنی تلسمی گھنٹی بجاتا اور اس سے پھل برستے یہ کئی دن تک چلتا رہا جانور روبی پر بھروسہ کرتے تھے اور وہ اس سے سے بہت خوش تھے ایک ایک دوپہر جب درخت درخت دوسرے پر اچھل رہا تھا اس نے کچھ دوری پر ایک بڑا کیلے کا درخت دیکھا پکے ہوئے پیلے کیلوں نے اس کی سچ مچ بھوک جگا دی پر بجائے درخت پر چڑھنے کے اور وہ تازے پکے کیلے لانے کے اس نے کچھ اور سوچا تلسمی گھنٹی میں اس سے بجانا چاہوں گا اور آسمان سے تازے پکے کیلوں کا گچھا لانا چاہوں گا وہ جو اس درخت پر ہے اسے بات کے لیے رکھ لوں گا پھل کہاں ہے یہ کیا کیا ہوا اس نے کام کرنا بند کر دیا او رکو میں نے صبح ایک مرتبہ گھنٹی بجائی تھی تم صرف دن میں ایک مرتبہ ہی یہ گھنٹی بجا سکتے ہو او نہیں مجھے شدت سے بھوک لگی ہے اس دوران جب رابی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس نے اپنے دوست لومڑی کو دیکھا جو زمین پر لیٹا تھا کیا تمہارے پاس آج کی بارش سے کوئی کیلے بکایا ہے معاف کرنا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں نے وہ سب کھا لیا کھانے کے بعد مجھے نیند آتی ہے بائے رابی پھر ملیں گے جانتے ہو کیا چلو کوشش کریں اور کل تازہ تربوز حاصل کریں مجھے تربوز کی بہت طلب ہو رہی ہے مجھے مجھے تربوز کی کی بہت طلب طلب ہو ہو رہی رہی ہے ہے خیر تو کھانے وہ میں ہوں جس نے درخت کو لکڑہارے سے بچایا تھا میں اس تلسمی گھنٹی کا حق سے مالک ہوں اور صرف میں ہی بچا ہوں جو بھوکا رہ گیا یہ بہت ہی ناانصافی ہے پوری طرح ناانصافی ہے بالکل بھی جائز نہیں ہے رابی اتنا غصے میں تھا کہ وہ بھول گیا کہ وہ آسانی سے درخت پر چڑھ سکتا ہے اور خود کے لیے وہ کیلے لا سکتا ہے اگلی صبح روبی اپنے درخت کے بہت قریب کھڑا ہوا اور اس نے گھنٹی بجائی فوراً ہی بہت سے پھل آسمان سے گرے جتنے وہ کھا سکتا تھا اس نے کھائے اور باقی اکٹھے کر لیے اور اس نے وہ سارے پھل درخت کے پیچھے چھپا لیے روبی تم یہ کیا کر رہے ہو تمہارے دوست یقیناً ہوں گے لگے یہ خود گرزی ہے تم نے وہ گھنٹی مجھے دی ہے مجھ پر یہ ناانصافی ہے کہ میں بھوکا رہ جاؤں تبھی تمام جانور روبی کے پاس آئے پھل مانگنے کے لیے مجھے معاف کرنا دوستوں پر گھنٹی کام نہیں کر رہی ہے میں نے کتنی مرتبہ اسے بجایا ہے دیکھو تمہیں دکھانے کے لیے میں پھر سے بجا دیتا ہوں روبی نے گھنٹی بجائی پر کیوں کی سبھی پھل پہلے سے ہی برس چکے تھے ظاہر ہے کچھ نہیں ہوا جانور اداس ہو گئے پر کسی نے بندر پر شک نہیں کیا جب وہ جا رہے تھے رکو مجھے کچھ عجیب سی بو آ رہی ہے درخت کے پیچھے وہ کیا ہے رابی ادھر آؤ بہت سے پھل ہیں یہاں رابی انہیں ہم سے چھپا رہا تھا سبھی جانور واپس آئے اور حیرت میں پڑ گئے رابی اگر تم اپنا کھانا ہم سے بانٹنا نہیں چاہتے تھے تو تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا تمہیں ہم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی میں خوشی خوشی تمہیں اپنے کھانے کا حصہ دے دیتی میں بھی دے دیتا ہاں، تم جانتے ہو میرے دوست آج کے بعد کیوں نہیں تم تمام پھل اکیلے ہی کھاتے ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے جب روبی نے اپنے دوستوں کو جاتے دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ رونے لگا <laughs> نہیں رکو مت جاؤ <laughs> میں بہت شرمندہ ہوں میں خود گرز ہو گیا تھا ہم سب کے لیے مل بانٹ کر کھانے کے لیے کافی پھل ہیں چاہے ہر منٹ بھی پھل برسے تو بھی ویسا نہیں ہوگا اگر میں تمہارے ساتھ انہیں نہ بانٹوں مہربانی کر کر کے مجھے معاف دو روبی کوئی بات نہیں ہم تمہیں معاف کرتے ہیں تم ہمیں ہمیشہ عزیز رہو گے ہاں میرے دوست اب ہم ناراض نہیں ہاں کیا ہم اب کھا سکتے ہیں مجھے بھوک بہت سست بنا دیتی ہے سبھی جانوروں نے مل بانٹ کر پھل کھائے اور تب تک کھایا جب تک ان کے پیٹ نہیں بھر گئے رابی نے پھر کبھی اپنے خود گرزی کے لیے گھنٹی کا استعمال نہیں کیا کہانی ختم ہوئی